حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے حضرت عباس رض اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو وہ بولے تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا میں نے عرض کیا کہ نہیں کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی سات مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وسیعت کروں چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے